عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر یہ حدیث صحیح ہے